برید بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ لگایا آپ نے ہمارے سوا کسی بھی ایسے شخص کا حصہ مال غنیمت میں نہیں لگایا جو فتح کے وقت اسلامی لشکر کے ساتھ موجود نہ رہا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تینتیس